www.attableek.com The Reviver of Iman بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطول خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم نیا رکو شروع ہو گیا اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا مسلمان ہوئے وہ ان میں سے جو شخص بھی اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر بھروسہ رکھا اس کے لیے اس کے پروردگار کے پاس اجر ہے یعنی بہترین بدلا ہے خوف علیہم اور آخرت میں جا کر اس کو کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوگا غم اندر کے معاملے کو کہتے ہیں خوف باہر کی چیز کو کہتے ہیں یہ تو ایک رابطہ بیان کیا ہے یہ بیان کیا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ کے یہاں اجر ہے بدلہ ہے اور ایسے لوگوں کی دنیا بھی اللہ سنبھال دیں گے اور ایسے لوگوں کی آخرت بھی اللہ سنوار دیں گے یہ تو ایک رابطہ بیان کیا یہ اصول بیان کیا یہ فائدہ بیان کیا اس میں دو چیزیں قابل غور ہے تیسرا چیز تو نتیجہ ہے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے یہاں اعمال کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان میں ایمان نہیں ہے تو اللہ کے یہاں امال قبول بھی نہیں ہے ایمان کے ساتھ امال قابل قبول ہے بغیر ایمان کے کتنا بھی عمل کیا جائے یہ اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے اور عمل سے مراد کیا ہے عمل صالح ہے جس کے اوپر بدلے کا دنیا اور آخرت کے اندر وعدہ کیا یہ ایک اصولی بات ہے جو قرآن کریم بیان کرتا ہے اس پر سوال ہوتا ہے کہ بہت سے غیر مسلمین جو ہیں وہ بھی اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں راستے بنواتے ہیں مسافر خانے بنواتے ہیں اسپتال بناتے ہیں اس میں مدد کرتے ہیں غریبوں کی نصرت کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا کیا ان کے یہ اچھے اعمال بیکار ہو جائیں گے اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالی کسی کے اچھے عمل کو ضائع نہیں کرتے لیکن اللہ کے یہاں اجر ملنے کی شرط ایمان ہے وہ ہے نہیں اور اس نے کیے ہیں دنیاوی اعتبار سے اچھے عمل جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے کام ایمان والا کرتا تو اس کے درجے بڑھ گئے ہوتے تو اس کا درجہ کیوں نہیں بڑھتا اسے کچھ کیوں نہیں ملتا اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے منشے کے خلاف کام کر رہا ہے اگر ایمان کی پریمائسیز میں یہ کام کرتا تو یہ کام قابل قبول تھا لیکن اس نے کام کیا ہے منمانے طریقے پر ربمانے طریقے پر کام کرتا تو اللہ قبول کر لیکن منمانے طریقے سے کیا ہے دوسری بات جب اللہ تعالیٰ کا رابطہ یہ ہے کہ ان اللہ اللہ اجر المحسنین کہ اللہ تعالی اچھے کام کرنے والوں کے اچھے کاموں کو ضائع نہیں کرتے تو آخرت میں اجر نہیں ملے گا لیکن دنیا میں ملے گا دنیا میں اچھا بدلا ملنے کی کیا شکل ہے کئی شکلیں ہیں ایک شکل یہ ہے کہ اس کے مال کے اندر اللہ اضافہ کر دے گی یہ بھی بدلہ ملنا ہوا نمبر دو اس کی عزت کے اندر اضافہ کر دیں گے ایسے کام کرنے والے کی عزت بڑھ جائے گی نمبر تین اس کی شہرت کے اندر اضافہ ہو جائے گا نمبر چار اس کی اولاد پڑا دیں گے اور مختصر خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے لیے عمل کیا تو دنیا میں اس کا بدلا دے دیں گے آخرت میں کچھ ملے گا کہ نہیں یہ اچھے عمل کا کوئی بدلہ آخرت میں ظاہر ہوگا تو اس میں مفسرین الگ الگ باتیں بیان کرتے ہیں اس میں ایک بات یہ بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اللہ ختم تو نہ کرے کافر کا اس کے کفر کی وجہ سے کفر دائمی کی وجہ سے لیکن یہ اللہ کے اندر تخفیف کر دیں کمی کر دیں اچھا اللہ تعالی قادر ہیں وہ چاہیں تو آزاد دیں وہ چاہیں تو کم کر دیں وہ چاہیں تو بخش دیں اس کو کوئی روک تو سکتا نہیں ایک آدمی نے کوئی عمل نہیں کیا خالی کلمہ پڑا اور شہید ہو گیا جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہوا کیونکہ اس نے اپنے ایمان کو شہادت سے ثابت کر دیا یہ سچا ایمان والا تھا اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے گردن بیٹھا دی دوسرا بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے لیکن انگلی کٹانے کو بھی تیار نہیں ہے اس نے برملا اپنی گردن کٹائی ہے تو یہ کتنی بڑی دلی ہوئی کہ اندر ایمان کتنا پکا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ کلمے پر اگر مرا تو شہادت ملے گی اس پر یقین کتنا ہے کہ گردن کٹا کے دکھا دی حدیث میں واقع ہے ایک میدان جنگ میں یگ بعد دیگر لوگ شہید ہو رہے تھے اور جو شہید ہو رہے تھے ان کو سرکار بشارت دے رہے تھے جنت کی ایک صاحب کنارے پر کھڑے ہو کر کھجورے کھا رہے تو انہوں نے سنا کام آنے والوں کو جنت کی بشارت مل رہی ہے جنت کوئی معمولی چیز ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جنت کی حقیقت کو سمجھتا نہیں ہے اس کے لیے معمولی چیز ہو سکتی لیکن ایمان کے لیے اور ایمان والے کے لیے جنت اور جنت کا داخلہ بہت بڑی بات ہے کے داخلے کو نبیوں نے مانگا ہے حالانکہ ان کا داخلہ یقینی نہیں پھر بھی مانگا ہے تو اور لوگوں کو کتنا مانگنا چاہیے اب وہ کنارے پر کھڑا ہو کر یہ تمام باتیں سن رہا ہے اس نے کہا سرکار اگر میں میدان میں چلا جاؤں اور جامع شہادت نوٹ کر لوں تو مجھے کیا ملے گا جواب دیا تمہیں بھی جنت وعدہ ہے ابھی ان حضرات کا یقین دیکھو جب سرکار نے وعدہ کر دیا کہ جنت ملے گی کھجور ہے کنارے پر رکھ دی اور میدان کے اندر کود گئے اور جامع شہادت نوٹ کر لیا لوگوں نے بہت کہا کھجورے کھا لو کم سے کم کھجورے کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے آپ کو افطار کے وقت معلوم ہوتا ہو کھجور کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے دسترخان سفا چٹ کرنے میں افطار والے کو کتنی دیر لگتی تو یہ کوئی لمبا ٹائم نہیں ہے یہ کوئی لمبا وقفہ نہیں وہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہاں میں ابھی کھا لیتا ہوں حضور پانچ منٹ میں کھجورے ہو جاتا ہوں لیکن انہوں نے کھجورے وقت دی میں سرکار کے جنت کے وعدے کے بعد انتظار کھجورے کھانے تک کا ممکن نہیں فوراً میدان میں اتر گئے ہم نے شہادت نوش بھی کیا حضور نے فرمایا امیلا قلیلا وہ اجے بڑا پسیلا اس میں کتنے امال کیے ہوں گے کتنی نمازیں پڑھی ہوگی ہم کو نہیں معلوم ہے لیکن یہ عمل جو بظاہر قلیل نظر آتا ہے اس پر اجر کثیر ملا اور اجر کثیر یہ ہے کہ جنت میں شہدا کا جو مقام ہے وہ ملا اب ایک اور بات سمجھو یہ بات اور سمجھ میں آئے گی ابو طالب نے دین کی بڑی نصرت کی ہے دین کی بڑی مدد کی سرکار کے ہمیشہ شانہ بشانہ رہے ہیں قدم قدم پر مدد کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلا نہیں ہونے دیا آپ کو اور مشرقین نے بڑی بڑی آفریں کی تھی سب آفروں کو سرکار نے ٹھکرایا اور میں دین کا کام کروں گا مجھے ماننی چاہیے مجھے کوئی خاتون نہیں چاہیے مجھے مکے کی حکومت نہیں چاہیے مجھے اقتدار نہیں چاہیے مجھے دین کی دعوت دینا چاہیے بس یہ کام رہے گا میرا باقی دنیا میرا مطلب نہیں ہے اور دنیا کی چیزیں بھی میرے مقصد میں داخل نہیں ہیں بہت اچھی بات ہے ابو طالب نے کہا میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی پریشان نہیں کر سکے گا تم اپنا مشن اپنا کام کرتے چلے جاؤ ان کے زیر سایہ سرکار کام کرتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب کی وفات کا وقت آ گیا انتقال کا وقت آ گیا جتنے کافی رشتے دار تھے وہ بھی سیران میں آ گئے سرکار کو پتا چلا تو آپ بھی تشریف لائے وہ لوگ تک تلقین کر رہے تھے کفر کی کہ خبردار جو آپ نے کوئی نیا دین اختیار کیا ہے تمہارا آبا و اجداد کا پرانا دین ہے دین عبد المطلی اس پر رہنا ہے سرکار کو پتا چلا تو سرکار تشریف لائے دوڑتے ہوئے کملی کندھے سے سڑک رہی ہو رہا ہے سیرا میں بیٹھ گئے اور فرمایا چچا جان اللہ کے یہاں میں کوئی گروپ پیش کر سکوں اس کے لیے ایک مرتبہ کلمہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے اقرار توحید کر لیجیے اور اقرار رسالت کر لیجیے تو میں اللہ کے یہاں دلی پیش کر سکوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا انہیں جنت میں داخلہ دیا لیکن وہ لوگ جو سمجھا رہے تھے انہوں نے ناک کی بات کہی تمہاری ناک پڑ جائے گی شادی میں فنکشن نہیں کیا ناک پڑ جائے گی دعوتیں نہیں دیا ناک کٹ گی کھانا برابر نہیں کھلایا ناک کٹ جائے گی لڑکی کو جہیز نہیں دیا ناک کٹ جائے گی دھوم دھام نہیں کیا ناک کٹ جائے گی بس ناک کی وجہ سے بہت سے غلط کام لوگ کر لیتے ہیں لوگوں میں ناک کٹ جائے گی یہ ڈر بتاتے ہیں لیکن کل اللہ کے یہاں ناک کٹ جائے گی وہی بھی بڑھ کر اللہ کے یہاں جواب دینے کے قابل نہیں رہیں گے کہ اللہ پوچھیں گے کہ ناک کے کٹنے کی وجہ سے شریعت کو کاٹ کے رکھ دیا تم نے میرے حکموں کو کاٹ کے رکھ دیا تو اس کی کیسے گنجائش نہیں کی تیرے پاس تو کیا جواب دے گا سر کے ہاتھ پھیرتے رہے مشرقی نے موقع اور کہا بتلائیے کس طرح سے جا رہے ہیں آپ بتیجے کی باتیں آ گئے ہیں اب وہ تعلیم بتیجے کو بھی دیکھتے جا رہے ہیں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کا پریشر اتنا ہے زبان پر آ گیا اب بالکل پلک میں عبد المطلف کے دین پر دنیا سے جاتا ہوں اور روح برباد کر گئی گویا فرشتوں نے لکھ لیا کہ ایمان بن نہیں گئے ایسے ہی چلے گئے اب سرکار غم کر رہے ہیں کہ کاش میرے چچا نے تین کے اندر کتنی مدد کی میری کتنی نصرت کی لیکن آئے محروم چلے گئے ان کے لیے استفار کروں گا میں معافی مانگوں گا اللہ کے دربار میں رہوں گا اللہ میرے چچا کو معاف کر دیجیے جنت میں جگہ دے دیجیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان پر دنیا سے نہ جائے اس کے لیے مقرر مانگنا بھی ضروری ہے مجھے تو ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو غیر مسلم وزیر مرا اور اس کے اوپر قرآن خانی کرنے صرف سیاسی اعتبار سے خوش کرنے کے لیے قرآن کا پٹن کیا جاتا تھا اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر ان کو راضی کرنے کے لیے اور جا کر کہا کہ ہم ان کی مغفرت کے لیے بھگوان کو پرارتھنا کر رہے ہیں یہ پرارتھنا رد ہے جب نبی کو منع کر دیا گیا اور چچا کے لیے پار کے واسطے نہ کہا گیا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے اس سے پتا چلا کہ جس کا کافی ہونا یقینی ہو اور وہ دنیا سے جائے اس کے لیے دعائی مغفرت نہیں ہو سکتی اب آخرت میں کیا ہوگا سرکار نے فرمایا کہ سب سے کم درجے کا عذاب جہنمیوں کے اندر ابو طالب کو تو کفر کی وجہ سے عذاب تو بڑا سخت تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب میں تقسیم کر دی لیس کر دیا اللہ کو اور وہ لیس اور کم آزاد کیا ہے فرمایا کہ وہ لیس اور کم آزاد یہ ہے کہ پیروں میں آپ کی جوتیاں پہنائی جائے گی جہنم کی آگ اور اس کی جوتیاں پہنائی جائیں گی پیروں کے اوپر جس کا اثر دماغ کے اندر ظاہر ہوگا اللہ محفظ نہ مل جس کو پورا عذاب میں ڈال دیا جائے اس کا کیا ہوگا یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے میرے سارے بندوں کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کی ہیں وہ کہتی ہیں مالا عین من راز کسی آنکھ نے دیکھا نہیں تو دنیا میں ٹاپ موسٹ لیول کی کوئی نعمت ہو یہ تصور کی چیز ہے اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر نعمت رکھی ہے جو ہماری آنکھوں نے دیکھی نہیں ہے ہماری آنکھوں سے اجل ہے اور آدمی کبھی دیکھتا نہیں ہے تو کبھی سناتے ہیں لوگ کہ بھائی ہمارے یہاں یہ نعمت ہے ہمارے یہاں یہ نعمت ہے اور میں جنت میں جو نعمت ہے وہ کسی نے بیان بھی نہیں بلا وہ سمجھا چلو سننا اور دیکھنا تو ایک درجے میں ہوتا ہے لیکن آدمی کو خیال تو آ سکتا ہے نا کوئی آدھا درجے کی نعمت کا خیال تو آ سکتا ہے تصور کرا سکتا ہے فرمائے والا خطر اعلیٰ قلب بشر اور کسی بشر کے دل کے اوپر اس کا خطرہ بھی نہیں گزرا ہے جو نعمتوں کا عالم ہے وہی عذاب کا بھی عالم ہے کہ عذاب ایسا ہوگا کافی کو کہ اس کا تصور دنیا میں کیا نہیں جا سکتا ہے ایسا سخت ترین عذاب ہوگا جن لوگوں کو معاہدہ ملا تھا نسارا میں سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے ایک نشانی ظاہر فرمائیے کہ آپ نبی برحق ہیں اور اللہ کی مدد دیکھیں ہم لوگ کھلی آنکھوں سے وہ دکھائیے ہم کو فرمایا آسمان سے مائبا اترے گا دسترخوان اترے گا تازہ کا تازہ روٹیاں ہوں گی اور بہترین قسم کا گوشت ہوگا وہ آئے گا لیکن تم اس کی قدر کرنا اور اگر ناقدری تم نے کر دی تو پھر جیسے نعمت بے شمار بہترین عطا فرمائی ہے عذاب کی زبردست دیں گے ایسا عذاب کہ کسی کو نہیں دیا ہوگا کیونکہ معاہدہ بھی ہم نے کسی کو نہیں دیا معاہدہ کی ناقدری پر عذاب بھی ایسا دیں گے جو کسی کو نہیں دیا تو یہ کم سے کم آزاد ہوا کم عذاب کا عالم لیا ہے تو زیادہ عذاب کا کیا حال ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے خواب میں کسی نے ابو لہب کو دیکھا تھا کہ بھائی کیسی گزر رہی ہے آخرت میں تو جواب دیا کہ بس عذاب میں مبتلا ہوں لیکن پیر کا دن ہوتا ہے تو میرے عذاب کے اندر کمی آ جاتی ہے تقسیم ہو جاتی ہے اور ایک فوٹ یہ ہے کہ میری پوری باڈی کے اندر عذاب چلتا ہے لیکن ایک انگلی جو ہے اس کے اندر سے آزاد پہنچایا گیا ہے یہ کون سی انگلی ہے یہ وہ انگلی ہے کہ جس سے میں نے میری اس باتی کو جس نے محمد ابن عبداللہ کے دنیا میں آنے کی خبر دی تھی اشارے سے آزاد کیا تھا اس کی نسبت چونکہ سرکار کی طرف ہو گئی تو اللہ نے عذاب کو ختم کر دیا جب ایک انگلی کی نسبت پیدا شدہ محمد کی طرف ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ختم کر دیا تو جس امت کی نسبت سرکار کی طرف مکمل طور پر عملی اعتبار سے ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو کیوں ضائع کریں گے تو یہاں ایک فائدہ اور راستہ ہمارے سامنے آیا ہے یا تو اللہ تعالیٰ بغیر ایمان کے اچھے کام کرنے والوں کے عذاب میں وہاں کریں گے یا دنیا کے اندر ان کو دے دیں گے نہ انہیں باہر کا خوف ہوگا نہ انہیں اندر کا غم ہوگا خوف باہر کی چیز ہے غم اندر کی چیز ہے یہ تو ایک کا بیان کر دیا اور رابطہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اصل وہ یہود کی شرپسندیوں کو بیان کرتے ہیں اور ان کی ہٹ ہٹدرنیوں کو بیان کرتے ہیں اور یہ سلسلہ دور کر گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی رقدنا میسا کا کم وہ رفا کا کم اور ہم نے یہود سے حد و پیمان لیا تھا کہ وہ اللہ کے لائے ہوئے قانون اور تورات کے کے دیے ہوئے ضابطوں اوپر عمل کریں گے جیسے ہمارے ساتھ بھی آپ جو پیمان لیا ہے کہ جو قرآن کہیں آیا ہے اس پر تمہارا عمل رہے گا اس کی تلاوت رہے گی اس کے احکام کو زندگیوں میں اتارا جائے گا یہ ہم کو بھی بتایا گیا ہے یہ آپ جو پیمان ہمارے ساتھ بھی ہے ہم لوگ کتاب تھے اور ان کے ساتھ تھا اور ہر کتاب والے کے ساتھ اللہ کا ہم کو پیمان ہوتا ہے کہ کتاب اتری ہے تو کتاب پر عمل چاہیے لیکن جب وہ ہم کو پیمان ٹوٹ جاتا ہے یا توڑ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے آج بھی اگر ہمارے اوپر اللہ کی پکڑ ہے اور مختلف حالات آ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ ہماری زندگی میں بھی اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں جس کی زندگی میں بھی اللہ کے احکام ٹوٹیں گے اس پر اللہ کی پکڑ آنا ہے مختلف طریقے سے آنا ہے چھوٹے سے چھوٹی پکڑ بڑے سے بڑی پکڑ بڑے احکام کے ٹوٹنے پر بڑے حالات چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر چھوٹی چھوٹی گرفت اللہ تعالیٰ ظلم کسی پر نہیں کرتے ظلم یہ نہیں کرتے کہ چھوٹا سا گناہ کیا اور سزا بڑی دے دیں ہم یہ کرتے ہیں کہ گناہ بہت بڑا کیا یا تو معاف کر دیتے ہیں یا ہلکی سی سزا دیتے ہیں قرآن کریم کہتا ہے ماسا تو تم بھی مصیبت ماں کر سبق آئی تم ویا کون کثیر جو کچھ مصیبتیں تمہیں زندگی کے اندر پہنچتی ہیں اور حالات جو آتے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے تم نے جو کچھ کیا ہے اسی کا نتیجہ نکلتا ہے میں ایسا نہیں کرتا کہ تم نے کچھ نہیں کیا اور میں نے تمہاری پکڑ کر لی یہ اللہ کا دستور نہیں بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو تھوڑی سی پکڑ کرتے ہیں اللہ یہ اللہ کا کرم ہے ورنہ ہر بات پر پکڑ کریں گے تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے ہمارا دنیا کا جینا دور ہو جائے گا ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی تو فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہنا لیا تھا وہی رقم میزا کر دوں آگے یہ بھی بتایا کہ تم نے توڑا تو تو وہ ہم نے تمہارے اوپر سور کا پہاڑ جو ہے وہ لا کر لٹکا دیا پہاڑ جڑ سے نکالا جاتا تھا اور جو ان کی بستیاں تھی وہ بستیوں کے اوپر لا کر لٹکا دیا جاتا تھا اور اس میں سے چٹانیں گرنا شروع ہو جاتی اور یہ دیکھ لیتے تھے جب یہ پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑے گا ہم کو کچل کے ختم کر دے گا ملیا میز کر کے رکھ دے گا تو یہ معافی کے لیے دوڑتے پھر عبادت گاہوں میں جاتے تھے پھر رونا شروع کرتے تھے اور پھر ہم تو پیمان دوبارہ تازہ کرتے تھے کہ اب ایسا نہیں کریں گے اللہ جو غلطی ہو گئی اس کو معاف کرنا دیجیے ایسا بار بار ہوا اور ان سے کہا گیا خدو ماں پہ تم بے پورا تم کو جو اقدام تورات میں دیے ہیں اس پر مضبوطی سے عمل پیدا ہو جاؤ بزپرو مافی لال لگوں تکون اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کا مذاکرہ کرو اس کو زندگی کے اندر عملی طور پر زندہ کرو لان ل تاکہ تمہاری زندگی تقوا والی بن جائے تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تمہیں یہ خیال رہے یہ بار بار ہماری پکڑ آنے سے کہ اگر ہم نے اللہ کے کام توڑے تو جس طرح پہاڑ لائے ہیں دوبارہ لائیں گے سہبارا لائیں گے بار بار لائیں گے تم بار بار سنا کرو گے بار بار اللہ کی پکڑ آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قوم بڑی عجیب رہی سن مت اور یہ ہم نے اتنی لمبی تم کو وارننگ دی کہ پہاڑ تمہارے اوپر لا کر لڑتا گیا اور تمہیں یہ خطرہ ہو گیا کہ یہ پہاڑ کے نیچے کچل کے ہم ریزا ریزا ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور تھوڑے دنوں کے لیے تمہاری روش صحیح ہوگی پھر پلٹ دیتے کبھی کبھی حالات آتے ہیں تو تھوڑے دن کے لیے توبہ کر لیتے ہیں نمازوں پہ آ جاتے ہیں عبادتوں پہ آ جاتے ہیں کہنا بھی نہیں پڑتا اتنی تجبیات بھی پڑتے ہیں حالات ختم ہو گئے لوگ بھی ختم ہو جاتے ہیں رمضان آئی تو لوگ آئے رمضان بھی لوگ چلے گئے اب بوڑھے تو ملتے نہیں پہلے یہ خیال تھا کہ اس کی مسجد بھرتی کیسے ہے اب یہ خیال ہے کہ اس کی خالی کیسے ہو گئی ابھی بھی وہی لوگ ہیں تو پھر مسجد خالی کیوں ہے اللہ کے گھر کو لبریز کیوں نہیں کر رہے ہیں لوگ نماز میں کیوں نہیں آ رہے ہیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ جب حالات آتے ہیں تو متوجہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں رجوع بھی کر لیتے ہیں نماز پڑھنا تلاوت کرنا جب پلیئر آیا ہمارے یہاں سورت میں مسجدوں کے مائک میں کبھی نہیں ہوا تھا وہ اعلان ہوا کہ پلیئر آیا ہے نماز کا وقت آیا یہ اعلان تو روز ہوتا تھا لیکن کوئی نہیں آتا جب یہ اعلان ہوا کہ زندگی خطرے میں ہے اور پلیٹ تشریف لایا ہے لوگ مسجد نہ گئے مسجد میں ہجوم میں پوری مسجد بھری ہوئی ہے لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں ارے کیا ہوا مولانا آپ کو معلوم نہیں آپ کہاں سو رہے تھے میں نے کہا سو تو نہیں رہے تھے لیکن یہ پیغام ہم نے سنا نہیں جو آپ نے سن لیا کبھی وہ اعلان ہوا کہ ہوا کے اندر پلیز آیا رہا ہے اب کہاں بچ کے جائیں گے اس لیے ہم لوگ مسجد میں دوڑے کے بچنے کی اس سے اچھی جگہ نہیں ہے اس لیے ہم لوگ مسجد میں لگے اور نماز کے بعد پوچھا کہ نہ اب دکان کھل سکتی ہے نہ لاری لٹھا کھل سکتا ہے نہ ٹھیلا کھل سکتا ہے نہ آلم پوری کاری جا سکتی ہے نہ سموسے کے اندر سلامتی ہے اب کیا کریں دکانیں بند ہیں دفاتر بند ہیں کاروبار بند ہے کھانا پینا بند ہے کرنا آپ پروگرام دیجیے اور چوبیس گھنٹے کا پروگرام ہم کو دے دیجیے ایک گھنٹے کے پروگرام کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا چوبیس گھنٹے کا پروگرام سامنے سے تھا پھر ایک ہفتے کے بعد اعلان ہوا کہ پلیس جا چکا ہے جیسے ہی اعلان ہوا کہ پلیس گیا تو وہ پیچھے نے کھا پروگرام کے اندر اتنا پروگرام اتنا پروگرام یہ لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی محلوں کے اندر اللہ کے نام پوچھیں گے تو پلیٹ جائے گا ہر محلے میں بیان کرتا یہاں تک کے بعد مولانا کے اتنے پروگرام ہوئے مشہور ہو گئے کہ پلیٹ والے مولانا بچے پہچاننے لگے تو پلیٹ والے مولانا آنے والے ہیں لیکن جیسے ہی وہ حالات ختم ہوئے کرسیاں خالی ہو گئی مسجدیں خالی ہو گئی جو طریقہ بنی اسرائیل میں رہا ہے وہ حالات ہمارے بھی ہیں جب ذرا اللہ رسی کو کھینچتے ہیں ہم متوجہ ہوتے ہیں جب ذرا رسی ڈھیلی پڑتی ہے ہم بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں تم کا جب ہم نے پہاڑ ہٹا دیا تو تم بھی اپنے سے ہٹ گئے اور جو تم نے ایسا کیا اس پر ہم کو حق تھا کہ تم کو مٹا دیتے اگر اگر اللہ کا قبل نہ ہوتا اور اس کی رحمت کا سلسلہ نہ ہوتا لکھن تم میر الخاصین تو تم سب سے نقصان اٹھا کر برباد ہو گئے ہوتے ہیں لیکن چونکہ تم نے تمہارے کچھ نہ کچھ نیک لوگ رات کو روتے رہے اور عوام نے توجہ نہیں کی لیکن خواص جو ہے وہ اللہ سے مانگتے رہے آنسو بڑھاتے رہے اللہ سے منواتے رہے اس کے نتیجے میں ہم نے اپنے فضل کو جاری رکھا آگے بھی اللہ تعالیٰ وہی بات جو ہے دوبارہ ذکر فرماتے ہیں کہ تم نے کوئی ایک ہٹ برمی کی ہو تو اس کو بیان کیا جائے تمہاری ہٹ برمیوں کا سلسلہ بڑا طویل ہو یہ یہود کو کہا جا رہا ہے تو مسلمان لاتی نہیں رہ سکتے ہیں جو تو ان کو کہا گیا جب پلیز آیا تو مسلمان جو ہیں دوسروں سے کہتے تھے کہ تمہاری یہ ہے تمہارا سوا باندھا تھا گنپتی کے ساتھ سے وہ آیا ہے ہم کو کچھ نہیں ہونا ہے تم رومال باندھ کر بولتے ہو ہم تو رومال بھی نہیں باندھتے کیونکہ جس کو دیکھو تو رومال باندھا ہوا ہے میں نے کہا جن کو رومال باندھنا تھا انہوں نے نہیں باندھا اس کے نتیجے میں تو یہ آیا ہے جنہیں عورتوں کو کرنا چاہیے تھا پردہ وہ بے پردہ ہو گئی پلیٹ کب آتا ہے جب زنا کی کثرت ہو جائے جب بدکاریوں کی کثرت ہو جائے جب گناہوں کی کثرت ہو جائے تب جا کر کیا ہے تو عذاب کا آنا در حقیقت معافیات کے بڑھ جانے کی علامت ہے اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور کی طرف فرمایا کہ تم نے ایک اور بہت بڑی بھی وعدہ کیا ہمارے ساتھ ہمارا قاعدہ تھا وہ قاعدے کو توڑا تو پھر تمہارے اوپر کتنی زبردست پکڑ ہماری آئی جتنا بڑا قانون توڑو گے اتنا بڑا اللہ کی طرف سے پکڑ کا شکل جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی ترقی ہے رمضان میں اور رمضان المبارک کے بعد کئی دلیل و قدر علماء تشریف لے گئے دنیا سے جن میں ایک ہی دن میں دو علماء حضرت شیخ بکری رحمت اللہ علیہ کے ایک حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری شیخ الحدیث مظاہر علوم سہارنپور جنہوں نے ستاون سال تک بخاری شریف کا درس کیا اور پوری زندگی مدرسے کے ایک کمرے کے اندر گزار دی شادی بھی نہیں کی شادی پر بخاری کو ترجیح دی تفق میں اور سلوک میں انتہائی اعلی مقام اللہ نے عطا فرمایا اور حدیث میں بر اعظم میں اور پورے ایشیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا اللہ نے ان کو مستجاب الدعوات بھی بنایا تھا اور بڑے ذاکر شاکر اور ہزاروں ان کے شاگرد ہیں جب پورے عالم کے اندر کام کر رہے ہیں عرب میں جاتے تھے تو عرب کے لوگ بھی جو ہیں ان کے پاس حدیث کا استفادہ اور صنعت کے لیے آتے تھے مختلف صنعتیں تھی ان کے پاس حدیث کی بار بار علی ہوئے ہیں بار بار بیمار ہوئے ہیں لیکن اس وقت جو ہے ہلکی علالت کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے ایک اندازے کے مطابق پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جنازے کے اندر شرکت کی آٹھ کلو میٹر کے احاطے کے اندر یہ نماز ادا کی گئی اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے اور کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے اور ان کی خدمات جلیلہ کا اپنے شایان نشان بہترین بدلا فرمائے دوسرے خلیفہ حضرت شیخ مولانا محمد زکری صاحب مب اللہ تعالیٰ کے مولانا اسماعیل بدار صاحب جو حضرت کے ساتھ کی مدینہ منتقل ہوئے تھے اور پوری زندگی وہاں گزاری اور زیادہ تر ان کا قیام مسجد نبوی شریف کے اندر اور ان کا بہترین منزلہ تلاوت قرآن اخیر میں تو دو قرآن کریم روزانہ تلاوت کرتے ہیں ایک کا تو میں نے خود معمول دیکھا چوبیس گھنٹے میں ایک قرآن شریف ختم کرنے کا مزاج تھا پھر اس کو بڑھا کر دو کر دیا اور مدینے کی مٹی نسیم ہوئی یہ بہت بڑی بات ہے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ مدینے میں موت ہے وہ بھی اسی دن جو ہے دنیا سے تشریف لے گئے آباد کے شیخ الحبیب صاحب مولانا نسیم محمد غازی صاحب اللہ مطالعہ برسوں کی خدمت حدیث کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے مولانا علی بجنوری صاحب جن کا ترانہ مشہور ہے ترانہ وہ بھی دنیا سے تشکیل لے گئے وہ عربی کے اور ادب کے اور حدیث کے بڑے زبردست اساتذہ کے اندر دارلوم کے شامل تھے شیخ الحق پدر آزمی اللہ تعالی جو جس سے ثانی پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں وہ تشریف لے گئے دنیا سے اور اس کے علاوہ کئی اور علماء جو ہیں گئے ایسا لگتا ہے یہ سال علماء کی وفات کا نہ ہو اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی جو ہے وہ دنیا سے گئے ہیں ہمارے مسجد کے سابق ذمہ دار جناب سید یوسف صاحب کی والدہ بھی انتقال فرما گئی یہ بہت توجہ سے قرآن کریم کی تفہیر سنتی تھی اور بیانات بھی بڑے توجہ سے سنے جاتے تھے ان کے یہاں تو وہ دنیا سے تشریف لے گئی ایک طویل عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اللہ تعالیٰ مرحوما کی بھی انتہا مخترت فرمائے اور پڑوس کے ملک میں حافظ فہد صاحب کا انتقال ہوا ہے ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ دنیا سے گئے ہیں جن تمام کا نام لینا اس وقت دشوار ہے لہٰذا دعا میں ان تمام کو شامل کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تم ان تمام ہی مرحومی اور مرحومات کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت میں اور آ میں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 اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ یہ جو دنیا سے گئے ان کو ان کی خدمات جلیلہ کا اپنے یہاں بہترین بدلہ کا فرما اپنے شایان شان ادا فرما اللہ لفظوں کو درگزر فرما اللہ خبروں کو نور سے بھر دے اللہ ان کا نعم بدل امت کو عطا فرما اللہ صبر جمیل عطا فرما تمام ہی رشتہ داران کو اور تمام ہی خاندان والوں کو اور اس طرح جمیل عطا فرما اللہ اور جتنے مرتبہ مرتبہ دنیا سے گئے اے اللہ تمام کی بے انتہا مغفرت فرما اے اللہ العالمین جنت میں اور اعلیٰ اور بالا مقامات انہیں عطا فرما اعلیٰ میں بہترین مقام عطا فرما اے اللہ ہم سب کو ایمان پر دائم قائم فرما اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما سور خاتمہ کے حفاظت فرما اور حکم خاتمہ نصیب فرما اس پورے بجنے کی مختلف فرما اور جہاں جہاں تک لوگ سن رہے ہیں ہماری اس دعا کو اور شامل ہیں دعاؤں میں اللہ تمام کی دعاؤں کو بھی قبول فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل منظور فرما بے رحمتی یا ارحم الراحمین کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے ان شاء اللہ ذکر کریں گے اور ذکر کے بعد چند لمحوں کے لیے مراقبہ کریں گے ذکر لا الہ الا اللہ کا اللہ اللہ اللہ اور اللہ کا ہوگا اور باقی اللہ کو وظائف جو دیے گئے ہیں اور جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق وہ اپنے اوراد اور وظائف کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھیں گے پابندی کے کے ساتھ ساتھ اور استحکامت کریں گے تو اس کا فائدہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا تو ہم ذکر کریں گے طریقہ پہلے سے تلقین کیا گیا ہے اور بار بار بتایا گیا ہے اسی طریقے کے مطابق جو ہے وہ ذکر کرنا ہے معبود حقیقی کوئی نہیں کوئی نہیں اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی مت کوئی نہیں اور تیرے سوا موجود کوئی موجودہ کوئی نہیں اب میرا دل گر دے جو میرے اللہ ہونی چاہیے اور جسم میں موومنٹ نہیں ہونا چاہیے اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا چاہیے اور تصور لگاتار جاری رکھیں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور میرے دل کے اندر اترتی جا رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے یہ ایک سزا کا مراقبہ ہے زیادہ ناپابندی کے ساتھ کیے جائے تو فائدہ ہوگا دو چیزوں کا فائدہ ہوگا ایک تو یہ ہے کہ بے دھیانی جو ہوتی ہے اللہ سے وہ اللہ سے بے دھیان ہونا ختم ہو جائے گا اور اللہ کا دھیان نصیب ہوگا جب آدمی اللہ سے بے دھیان ہوتا ہے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے جب اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے تو عامان صالحہ کی توفیق ہوتی ہے روزانہ پابندی سے کرنے سے پھر ہر وقت اللہ کا دھیان بور ہوگا ہر وقت وہ اسے قلبی رکھے یعنی اپنے دل کا دھیان رکھے کہ میرا دل اس وقت کیا کر رہا ہے کوئی گناہ کو تو نہیں سوچ رہا ہے کوئی معافیت کو تو نہیں سوچ رہا ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسی معافیت کو سوچے گا چوک کرے گا اور فوراً دل کو اللہ اللہ میں لگا اور پھر فوراً جو ہے گناہ سے دوڑا دل ہی کے اندر کرنا شروع کر دو تو پھر اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچانا شروع کروانے گے اور ہماری یہ ترکیب کام آئے گی اور اللہ کا فضل متوجہ ہوگا نیکیوں کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دیں گے موجودہ دور میں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک طرف گناہوں سے بچنے کی شدید ضرورت ہے دوسری طرف ہمیں نیکیوں کی بھی لالچ ہے اور نیکیوں کی ضرورت بھی ہے تو آپ سے تھوڑی دیر تک ان شاء اللہ مراقبہ کریں گے اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے اب بڑا خبر کریںش مول حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو اللہ کی یاد میں مشغول ہو دل کا اصلی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 القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحسنا يوم القيامة مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا من خشية فإذا فعلت ذلك بنا فكنا تولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مسرف القلوب سرف قلوبنا الى طاعتك اللهم تحيي قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور اليك رب فحببنا وفی انتنا لك فضل لیلنا وفی آئیون نام سعر دننا والا سراتی کل قسطین فبوننا والا آدائی کا آدائی الاسلام فنصرنا وان سیئی الاخلاق فجنبنا والا سالی الاخلاق فبوننا اللهم زدنا ولا تنقصنا اے اے اے اللہ اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما فرما ہماری سے اپنا اور کرم شامل حل کے کرم کے کے کے خیر فضل کے فیصلے فرما اے اللہ بہت بڑے گناہ گار ہیں اللہ اللہ بہت بڑے ہیں ایسا دور ہے جس میں چاروں طرف سے پٹ رہے ہیں اللہ دور کا نشانہ بن رہے ہیں اللہ کرم کی نیند دے دے اللہ کے دے اللہ اپنی رضا ہمیں نواز دے اللہ تو ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا دے اللہ ہمیں میں سے بنا دے اللہ شاکرین میں سے بنا دے اللہ ہمیں میں سے نہ بنا اللہ ان لوگوں میں سے بنا جن پر تیرے انعامات کا سلسلہ جاری ہونا ایسا ان لوگوں میں ایسے نہ بنا جس پر تیرا نظر ثابی ہوا اور اللہ کو تیرے دربار سے نکال دیے گئے اللہ طرف کی بیچ دے دے اے اللہ ہمیں اپنے مخصوص بندوں میں داخل کروا دے اے اللہ ہماری زبان کو ذاکر بنا دے اے اللہ ہمارے جسم شاخل بنا دے اے اللہ ہمارے جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے اے اللہ العالمین معاشیات کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگونی فرما دے اے اللہ نیکیوں کا عشق ہمارے دلوں میں پیدا کروا دے اے اللہ ہمیں ذاکر بنا اے اللہ تیرا نام لینے والا بنا اے اللہ ہمارے قلوب کو میرے معرفت سے منور فرما دے فرما فرما اے اے اللہ کو درگزر جب تک ایمان پر جب تک دنیا میں زندہ رکھتے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایسا جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اللہ حیات ایمانی رہے اور دنیا سے جانا ایمانی رہے ہمارے ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے اللہ سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما اور ایسا خاتمہ نصیب فرمائیے اللہ اسپتالوں کے چکروں سے ہماری حفاظت فرما ایسا پولیس تھانوں سے ہماری حفاظت کرنا ایسا عدالتی کاروائیوں سے ہماری حفاظت کرنا ایسا العالمین قانونی چارہ جوئیوں اور جبر بندیوں سے پوری امت کی حفاظت کرنا اور اللہ پوری دنیا میں جہاں لوگ لوٹ ہیں اللہ کی مدد کرنا اللہ غیر سے نصرت کرنا اللہ غیر سے مدد کے فیصلے کرنا اللہ گھر سے غیر سے ان کی مدد کرنا اللہ جو بچے یقین ہو گئے ان کا سہارا بن جا اور جو عورتیں بیوہ ہو گئی اللہ غیر سے ان کے لیے انتظام کرتا اللہ جنہوں نے برسوں سے خوشیاں نہیں دیکھی ان کے چہروں پر خوشیاں ادا کرتا اللہ ان کو مسکرانے کی لکھا پڑنا اور اندر دنیا سے ظلم اور شدم کا سلسلہ ختم کرنا اللہ ہماری معافیات کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ کرنا اللہ ہماری گرفت نہ کرنا ہمیں نیتوں کا عاشق بنا دو اللہ مسجد کی طرف آنے والا بنا دے اللہ تیرے گھر کو آباد کرنے والا بنا دے اللہ تلاوت کرنے والا بنا دے اللہ تیری یاد کرنے والا بنا دے اللہ تیری یادوں سے لگڑے زندگی عطا ادا کرنا غفلت سے دور زندگی ادا کرنا ہمارے سیاح کو حسنات سے موتن کرنا کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا اللہ تم نے معاف نہیں فرمایا تو کوئی اور نہیں ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے اللہ کے اللہ پڑھا دوستوں نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی اللہ ہماری بگڑی بنا دے اللہ امت کی بگڑی بنا دے اللہ پوری امت کے حال پر رقم کرنا دے اور اللہ کرم کی پیٹ دین شری بولے بننے سامنے العالمین تو اتنا بڑا داتا ہے دنیا کے داتا کوئی مجمع بڑا دیکھے مانگنے والوں کو دے کے تھوڑا بہت دے کے دے گے لیکن تو داتاؤں کا داتا ہے اللہ تو پہلے کا کتی ہے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی اگر تم نے ہمیں معاف کر دیا تیری نشان میں کوئی کمی نہیں آتی اللہ کرم کی بھی مانگ رہے ہیں نہ مقصد کی بیچ پڑ رہے ہیں اور نہ معافیات کرتے کرتے تیرے دروازے پر پہنچے ہیں اور لالعالمین کرم فرما دے اللہ معافیات کا ہمارا سلسلہ ختم فرما بیٹیوں کا عشق ہمیں ادا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توقی کے صحیح عطا فرما اللہ ہماری حاضری کو قبول کرنا اللہ تیرا نام لینا ہمیں نہیں آتا جو عربی فرما دے اللہ ہمیں صحیح طریقے پر عشق عطا فرما دے غالبت سے مالا مال فرما دے اے اللہ پورے بجرے کی مسرت فرما دے امت ایک فرد کی مسقر فرما دعائیں اپنے قبضوں پر ہم ابھی کے ساتھ کو مماثالی وسلمت کو منظور کرنا